اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے گنی والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے